میں نے کہا وہ کیا اعلان ہے اس نے کہا ٹھہر جاؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں میرا مدنی وہ خواب میں کہتا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ساری اذان سکھلائی ابھی حضور خواب سن کے بیٹھے عمر دوڑتے آئے اس نے کہا حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ نے مجھے بھی خواب میں اذان سکھلائی ہے حضور نے فرمایا خواب تمہارا ہے مہر محمد کی ہے آج کے بعد بلال کے ساتھ کھڑے ہو کے اذان کہو یاد رکھو جو نبی فرما دے وہ بھی سنت جو نبی کر کے دکھلا دے وہ بھی سنت اور جو میرے محبوب کے سامنے کوئی دوسرا کرے اور میرا محبوب منع نہ کرے وہ بھی سنت کیوں اگر غلط ہو تو حضور منع کر دیں گے درو شریف پڑھ لیں اور جنہوں نے درو شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں جنہوں نے درو شریف پڑھا ہو وہ جلدی جلدی بیٹھ جائیں کس نے سکھلائی ہے میرے محبوب نے کیا ہے اللہ ایک دفعہ آزان میں کتنی دفعہ کہتے ہو اللہ اکبر ہاں جی ماشاء اللہ بھائی حساب پہ یہ بڑے مضبوط ہو ہاں جی اسے پوچھو راڈو گھڑی کا بھا کیا ہے کیٹی چار ہزار کا کیا ریٹ ہے ڈالر کتنے کا ملتا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پوچھو دعائیں کنوت کہتے جی دعا کرو یاد کر رہا ہوں ستر سال ہو گئے دعا کنود یاد کر رہا ہے سبحان اللہ اذان میں چار دفعہ ہوتی ہے اللہ اکبر ہاں جی اچھا اذانیں کل کتنی ہوتی ہیں دن میں تو پانچ میں جب چھ سے ضرب دو گے کتنی بن گئے تیس اچھا اور اگر فرض اور اس کے بعد سنتیں نماز جو بھی پڑھو گے تو کیا کہو گے کبھی اس کے معنی پہ غور کیا ہے اللہ ہو بڑا کون ہے کس کی بڑائی باقی تو کوئی بڑا اس کے سامنے کوئی بڑا بنے بھی تو گردن توڑ دیتا ہے فران بڑا بنا کے نہیں نتیجہ کیا نکلا قارون بڑا بنا کے نہیں وجہ کیا ہے کہ اللہ اکبر

السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وجہ کیا ہے مسلمانوں کو کرو کہ کیوں چھ دفعہ کہیں اللہ اکبر ایک دفعہ بھی تو کافی تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے فرمایا میرے بندے کبھی آسمان کو بڑا دیکھتے ہیں کبھی سورج کو بڑا دیکھتے ہیں کبھی پہاڑوں کو بڑا دیکھتے ہیں کبھی سورج کو خدا بنا لیتے ہیں کبھی چاند کو خدا بنا لیتے ہیں پہاڑوں کی بڑائی کے آگے جھک جاتے ہیں کبھی گنگا جمنا کی موجوں کی بڑائی کے آگے جھک جاتے ہیں کبھی کسی بندے کی بڑائی کے آگے بھک جاتے ہیں کبھی بادشاہوں کی بڑائی کے آگے جھک جاتے ہیں کبھی کبھی کسی بزرگ کی کوئی کرامت دیکھ کے جھک جاتے ہیں کبھی کسی نبی کے موجودے کو دیکھ کے جھک جاتے ہیں فرمایا اس لیے ان کو صبح شام یاد کراؤ کہ سب چیزیں میرے تابع ہیں اصل بڑائی میری ہے اللہ اکبر دو سو چھیانوے بار ایک بندہ کم از کم دن میں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور حکم ہے کہ سیڑھیوں پہ چڑھے کہو اللہ تاکہ سیڑھیوں کی اونچائی کو دیکھ کے کہیں تیرے دماغ میں خلش نہ پڑے وہ سب سے اونچا وہ سب سے شان الوسی کی ہے اس لیے پر میں اللہ اکبر اذان میں بھی سبق ہے اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھو اذان ہے اور اس کے بعد نماز ہے میرے محبوب نے سکھلائی ہے اب کھڑے ہیں آپ اللہ اکبر رکو میں ہے سجود میں ہے حکم ہے کہ سجدے میں میں میں بھی بھی نہیں نہیں اتحیات جب بیٹھ جاؤ ادب کے ساتھ بیٹھ کے جب پہلے میری دربار میں نیاز اپنی بندگی پیش کرو اتحیات للہ اتہیات و اس کے بعد میرے نبی پہ سلام بھیجو علیکہ ایوہ النبی رحمت اللہ اور سلام بھیجنے میں کہیں تیرے دماغ میں عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ دیکھو خدا کے برابر برابر میں سلام بھیج رہا ہوں اور میں اقرار کروں الہ اشہد اللہ الا اللہ ان محمد و رسول اور میں میرے بندے میں نے محبوب کو اتنی اونچا کر دیا ہے کہ اس کا نماز میں بھی نام ہے اذان میں بھی نام عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے میرا بندہ ہے میرا رسول وہ خدا نہیں اچھا جب عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو کیا حکم دیا اب کیا پڑھو اللہ صلی پڑھ لو کوئی ہر دن ایک دفعہ ضرور سارے محبت سے پڑھ لو اللہ صلی اللہ اچھا آپ جناب بیٹھ کے پڑھو کہ کھڑے ہو کے ہاں جی اچھا یہ کس نے سکھلایا محمد مدنی نے اب ایمان سے کہو درود نماز والا بہتر کے تیرے والا سلام نماز والا بہتر کے تیرے والا اور طریقہ نماز والا بہتر کے تیرے والا اس لیے ساری زندگی درود بھیج رات دن درود بھیج میرے محبوب پہ درود بھیج لیکن ادب کے ساتھ اگر ذرا بے ادبی ہو گئی اگر ذرا کوتا ہی ہو گئی اللہ اپنی شان میں تو بے ادبی رحمت سے برداشت کر لے لیکن محبوب کے شان میں کبھی برداشت نہیں فرماتے اس لیے فرمایا خبردار آواز بھی اونچی نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے سارے عمل برباد کر دوں وہ نبی مدنی جس کے رہے ہیں اگر دشمنوں نے زمین پہ کوئی بات کی میرے مالک نے جواب دیا ہے ایسا شان والا نبی کہ جس کا جواب خود عرش سے آتا ہے وہ اب ابن آسی اور ابن ابھی محیط یہ کافر ہیں گستاخ ہیں دعا کر اللہ کسی کلمے میں پڑھنے والے کو محمد کا بے ادب نہ بنائے دعا کر اللہ ہمیں ادب سکھلائے اللہ ہمیں مدنی کا ادب نصیب فرما دے صحابہ کا اہل بیت کا اولیاء کا مدینے کا مکے کا مسلمانوں ادب ہے تو دین ہے ادب نہیں تو دین نہیں لیکن ادب وہ ہے جو رب سکھلائے ایمان وہ ہے جو رب سکھلائے دین وہ ہے جو رب سکھلائے اب شان دیکھیں کہ دشمن ہیں حضور کے گستاخ ہیں میرے مدنی کے جب بیٹے فوت ہو گئے حضور کے بیٹے وفات فرما گئے دفن ہو گئے تو دشمن کیا کہنے لگے اللہ اکبر دشمن تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے نا دشمن دشمن ہے کہنے لگے خوش ہو جاؤ مبارک ہو مبارک ہو دیکھا کیا بات ہے اس نے کہا نبی کا کوئی بیٹا نہیں بچا سارے بیٹے فوت ہو گئے اب تر مکتو نسل ہیں اب حضور کیا ہے پچاس سال ساٹھ سال سو سال زندہ رہیں گے آپ کی اولاد تو ہے نہیں آگے آپ کا نام کون لے گا یہ دشمن خوش ہو رہا ہے کہتا ہے حضور تو مقدو ہو گئے اولاد تو ہے ہی نہیں اور جب اولاد نہیں ہے تو ماں باپ کا نام کب تک چلے گا سو سال ستر سال دو سو سال بات ختم یہ تو اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے نا جی باپ کیا بیٹا آیا بیٹے کا بیٹا آیا پھر بیٹے کا بیٹا آیا ایک سلسلہ ہے چل رہا ہے اتنی دیر میں فارغ نہ رہا کریں درو شریف پڑھ لیا کریں مسلمانوں اللہ نے حرم نصیب کیا ہے ایک ایک گھڑی کا فائدہ اٹھاؤ ایک درود پڑھو پتہ نہیں رب لاکھ لے کے دس لاکھ رحمت نازل فرما دے اب دشمن نے ایک بات کی ہے لیکن دیکھو قرآن سے پوچھو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں کل کو ربل ان شانیہ ابدل یعنی دشمن نے یہاں بات کی جواب عرش سے آ گیا پر میں میرا مدنی ہم نے کوسر دیا ہے آپ کو آپ اللہ تبارک مطالعہ کی عبادت کریں اللہ کے نام پہ قربانی کریں تیرا دشمن جو ہے وہ مقتول نسل ہے اسی کو ختم کیا جائے گا آپ کا نام میں جہاں میرا نام ہوگا وہاں محمد تیرا نام ہوگا یعنی وہ نبی عربی محمد رسول سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کا دشمن ہے ولید ولید ابن المغیرہ بڈھا ہے دولت مند ہے دماغ خراب ہے میرے مدنی کا گستاخ ہے سارے مکے والوں کو اکٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے کوئی عقل کی بات کرو کوئی فیصلہ کرو کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ لوگ حج پہ آ رہے ہیں اگر تم نے کچھ کہا میں نے کچھ کہا تو بات جمے گی نہیں حضور کے خلاف سازشیں کر رہا ہے حضور کے خلاف باتیں بنا رہا ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے جادوگر کہہ دو کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ جھوٹا کہہ دو کوئی کہتا ہے مفتری کہہ دو ولید سب کو سکھلا رہا ہے بیٹھے ہوئے ذہن بنا رہا ہے اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے دشمن کو میں جواب دیتا ہوں اب اللہ کا جلال دیکھو نبی کے گستاخ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تُتِيكُ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْمَحِيمِ اللہ نے نبی کے گستاخ سے وہ رب کریم وہ رحم الرحمین ہے لیکن محمد مدنی کے دشمن کو گوارا نہیں ہے کہتے ہیں خبردار کہا ہلو زیادہ قسمیں کھانے والا مہین زلیل حکیل تانا زنی کرنے والا اور چگل خوریوں کے ساتھ چلنے پھرنے والا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ منا خیری محتدل نسیم خیر روکنے والا سے بڑھنے والا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ تل سرکش بھی ہے اور بدری تیرا دشمن تو خود حرامی ہے جس کا نصبی کوئی نہیں یعنی آپ اندازہ فرمائیں شان محمد مصطفیٰ کا کہ جس کے سامنے بولنے کا ادب جسے پکارنے کا ادب جس کے سامنے بیٹھنے کا ادب لیکن دعا کر کے اللہ ہمیں بھی ادب نصیب فرما دے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں میرے محبوب کے جلیل القدر صحابی ہیں صحابہ میں سے ہیں آپ آ رہے ہیں جمعہ کا خدور خطبہ پڑھا رہے ہیں اور حضور نے بیٹھو حضرت عبداللہ مسعود جوتیوں والی جگہ پہ ہیں وہیں بیٹھ گئے جب جمعہ ختم ہو گیا حضور نے فرمایا عبداللہ ادھر ہو تم وہاں جوتیوں والی جگہ پہ کیوں بیٹھ گئے میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا حضور جب آپ کا فرمان میرے کان میں پڑا کہ بیٹھ جاؤ پھر میں کھڑا کیسے ہو سکتا تھا وہ شان محمد عربی ہیں کہ جس کے ساتھ بولنے کے آداب بھی خدا سکھلاتا ہے اگر گھر میں ہو بلانے کے آداب بھی خدا سکھلاتا ہے اور جس کے سامنے بیٹھنے کے آداب بھی خدا سکھلاتا ہے اور جس کے دشمنوں کا جواب بھی خدا دیتا ہے اور جس پہ تانا زنی کرنے والوں کو خدا قرآن میں حرامی تک کے لفظ سے یاد کرتا ہے اس نبی کا بدن پتھروں سے چلنی ہے پاؤں خون سے بھرے ہوئے ہیں ادا سامنے کھڑا ہے زید ابن حارثہ بیٹھے ہیں اور محبوب خدا ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا تھا دعا کر اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا تھا میرا اللہ محبوب محمد مدنی نے جو دعا مانگی ہے اللہ اہد قومی فَإِنَّهُمْ لا یعلمون اللہ میرے قوم کو طائف والوں کو مکے والوں کو ہدایت عطا فرما یہ تیرے نبی کی شان کو نہیں جانتے تیری توحید کو نہیں جانتے صحابی کہتے ہیں حضور وہ پتھر مارتے ہیں آپ دعائیں کرتے ہیں حضور نے فرمایا میرے صحابی اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے اگر آج یہ کلمہ نہیں پڑھتے پتہ نہیں ان کی اولادوں میں کوئی توحید والا بن جائے دعا کر اللہ ہم سب کو بھی توحید والا بنائے آپ کے سوال جواب بھی رہتے ہیں بھائی اب کیا کریں مدینہ شریف کے میکات سے گزرنے والا بندہ غریب ہے اور اس پہ دم پڑ گئی ہے اگر دم نہیں دے سکتا روزے رکھنے میں تو میرے بھائی غریب کے پیسے نہیں لگتے اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر انتظار کرے جب اللہ پیسے دے دے اس وقت دم ادا کر دے کہتا ہے جی کہ دس دن حجا کو جب ہم آئیں گے میرا میں انشاءاللہ تو حاجی نے ہاتھ سے قربانی کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے بلکہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے میرے محبوب نے بھی اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائی ہے سمجھ آ رہی ہے بات اچھا دوسری بات وہ یہ کہتا ہے جی کہ نبی پر تو ہم درود پڑھتے ہیں اللہ کے لیے کیا پڑھیں تو یہ ساری تسبیحات جو کہہ رہے ہو کس کے لیے کہہ رہے ہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کیا کس کے لیے کہہ رہے ہو کس کی تسبیح بیان کر رہے ہو اچھا اور درود بھی تم تو نہیں پڑھ رہے ہو اس میں بھی تو اللہ سے عرض کر رہے ہو کہ اللہ درود جو پڑھ رہے ہو تو اس میں کیا کہہ رہے ہو تم کہاں پڑھ رہے ہو تم تو کہہ رہے ہو اللہ بھیج میرے مدنی پر سمجھ آ گیا کہ نہیں ایک عورت ہے اور مینار الفاظ میں حید آ گیا ہے اور اس کی تاریخ واپسی جو ہے وہ چودہ تاریخ ہے یا دیکھو کوئی عورت یا کوئی مرد طواف زیارت کے بغیر واپس نہ جائے اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور خامد پہ بھی حلال نہیں ہوگی اب اس کا علاج کیا ہے کہ حج کے آنے سے پہلے کسی بھی لیڈی ڈاکٹر سے مل کر مشورہ کر کے وہ عورتیں دوائی لے لیں تاکہ ان دنوں میں ان کو ہے دینا آئے سمجھ آ گئی بات یعنی جن لوگوں کی ٹکٹیں قریب ہیں تاریخیں قریب ہیں وہ عورتیں جو ہیں باقاعدہ لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے اپنا عقل نہ دوڑائے ورنہ مصیبت بن جائے گی ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی کھا لیں جب حیض آئے گا نہیں تو جان چھوٹ گئی اپنا آرام سے طواف دیارت کرے پاک صاف ہو کے چلی جائے اور اگر حیض آ جائیں سیٹ چھوڑ دے تاریخ بدل ڈالے لیکن بغیر طواف دیارت کے نہ جائے سمجھ آ گئی یہ بات کیونکہ طواف دیارت حج کا فرض ہے جب تک نہیں ہوگا حج مکمل نہیں ہوگا اور آدمی تحلل کامل نہیں ہوگا عورت خامد پہ حلال نہیں ہوگی ایک عورت کو طواف کے چار یا پانچ چکر کے بعد حید آ گیا چھوڑ دے طواف جب پاک ہو جائے پھر طواف کرے ہم مسلک پر ہیں نواز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد تم سنا پڑھو گے دوسرے میں درود پڑھو گے اور تیسرے میں دعا پڑھو گے مسلک کے مطابق یہی ہے اور موتا امام محمد میں حضرت ابی حریرہ سے ایک حدیث بھی اسی طرح موجود ہے اگر ہم ٹیپ ریکارڈ پہ قرآن سنیں گے اس پر وہ حکام مرتب نہیں ہوتے جو بندے کے پڑھنے پہ ہوتے ہیں کیا مانا اگر آیا تو آ جائے تو ہم سجدہ نہیں کریں گے لیکن جہاں تک قرآن سننے کا ثواب ہے وہ تو انشاءاللہ اللہ اللہ ضرور دیں گے اگر ایک آدمی نو ذیل حجہ کو منا کے بجائے سیدھا الفاظ چلا جائے کوئی دم نہیں لیکن منا کی سنت سے محروم ہو گیا تم حج پہ آئے ہو تو پورا حج کرو اسی طرح جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے تو آج کل اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو کوئی ضروری نہیں مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا کہتے ہو ڈر بھی ہے پھر کیوں جاتے ہو طواف زیادہ کرو اس عمرے سے طواف زیادہ کرنا افضل ہے اصل عمرہ وہ ہے جو اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتے ہو یا مدینے سے آتے ہوئے کرتے ہو یہ عمرہ گو امام ابو حنیفہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے لیکن سب ائمہ کے نزدیک طواف زیادہ افضل ہے اس چھوٹے عمرے سے ہم انڈیا سے آئے ہیں اور مدینہ جا رہے ہیں تو مدینے سے واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے کیونکہ وہ میکات ہے بغیر احرام کے نہ آئے حضور کے والدین کے بارے میں محققین اور روا یہی کہتے ہیں کہ جب ان کو حضور کی نبوت کا زمانہ ہی نہیں ملا اور آپ سے پہلے مکے میں کوئی دین نہیں تھا یاد رکھو بت پرستی تھی کابت اللہ میں بھی بت تھے اب اب ایک آدمی پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا طواف کیا نفل پڑے سفا نیب کیا اور سر مڈوا دیا احرام کھول دیا دم واجب ہو گیا کیونکہ اس نے سفا مروا چھوڑ دیا ہے جو واجب ہے مسجد الحرام کے جو کولر بعد میں بکتے ہیں اگر ہم خرید کے لے جائیں کوئی حرج نہیں جب پرانے ہو جاتے ہیں بیچ دیتے ہیں وہ نئے رکھ دیتے ہیں حضرت حسین کے بارے میں ایک مولوی کہتا ہے کہ وہ اقتدار کی جنگ تھی میرے بھائی جب اس دور میں اللہ نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا ہے تو بعد میں اپنی رائے دے کر کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالتے ہو اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا کہ اس دور میں ہم نہیں تھے لہذا حضرت حسین جانے اللہ کی ذات جانے ہم کون ہیں ان کی ذات میں تبصرہ کرنے والے اگر میں نے اپنا حج کر لیا ہے والدہ کا بھی کر لیا والد کا بھی کر لیا اب دونوں فوت ہو گئے اب میں پھر حج پہ آیا ہوں اب تمہاری مرضی ہے اپنے لیے کرو یا اب بھی والد والدین میں سے کسی کے لیے کرو نفلی حج ہے جس کے لیے چاہو کرو کوئی منع نہیں ہم نے انڈیا سے آ کر عمرہ کر لیا ہے اب دوبارہ عمرہ جب مدینہ جائیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ عمرہ بھی مل جائے گا اگر اس کے بعد بھی آپ عمرہ نفلی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں مسجد عائشہ سے بھی جیرانہ سے بھی لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ افضل ہے میری بیوی مدینہ منورہ سے آئی ہے احرام باندھ کر حیض آ گیا اب وہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں کیا مانا ناخن نہ کاٹے بال نہ توڑے خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں خاند کے ساتھ بے تکلفانہ باتیں نہ کریں جب اس کے حیض کے دن پورے ہو جائیں تین دن پانچ دن جو اس کی عادت ہے پاک ہو کے سادہ پانی سے غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے اس کا عمرہ مکمل ہو گیا اگر میں نے توبہ کر لی ہے کہ جو نمازیں میری چھوٹ گئیں سب سے بڑی چیز توبہ ہے اللہ توبہ سے سارے گناہ معاف کر دیں گے لیکن کے نزدیک یہ حکم ہے کہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں کوشش کرو قضا کرنے کی چونکہ حضور کی صبح کی نماز رہ گئی تو آپ نے قضا کی ہے تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ جتنا یاد ہو سکے قضا پڑھتے رہو باقی اصل علاج توبہ ہے مقام ابراہیم جو اس وقت ہے پہلے یہاں نہیں تھا پہلے کابت اللہ کے بالکل قریب تھا بعد میں تبدیل ہوا پھر سیدنا عثمان کے زمانے میں یہاں آیا تو اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ اسی جگہ رہنا چاہیے طواف کے دوران میں اپنی نظر نیچے رکھیں ادب کے ساتھ بندگی کے ساتھ کیونکہ طواف بھی گویا نماز کے حکم میں ہے ادب کے ساتھ چلیں اور بالکل ذکر اللہ کے ساتھ سبحان اللہ الحمد للہ لا اللہ اللہ اکبر یا جو درود شریف کلمہ شریف جو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں میں نے پچھلے مہینے جدے سے عمرے کی نیت نہیں کی یہاں سے کر لی یہاں سے کیا مراد ہے کیا پتا یعنی مکے کے حرم کے اندر پھر تو عمرہ نہیں ہوتا لازمن حد حرم سے باہر سے امنیت کرنی چاہیے کہتے جی یہاں حرم میں لوگ اپنے کپڑے چھوڑ دیتے ہیں صفائی کرنے والے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اور وہ بعد میں لوگ بیچتے ہیں بھئی وہ نہ خریدیں کسی کی ملک ہے اور کسی مالک نے اجازت بھی نہیں دی لیکن ہر آدمی اگر ایسے کپڑے رکھنے شروع کر دے تو ہر تو بھر جائے گا خدمت کرنے والے غریب کیا کریں میں نے اگر آپ کی نیت جدے آنے کی تھی پھر بھی آپ جدے کی نیت سے آئے ہیں تو کوئی حرج نہیں کوئی دم نہیں پڑا میں نے انتری رمضان کی صبح مدینے سے جدے آیا عید میں نے جدے میں کی دو دن جدے میں رہا پھر جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا کوئی دم نہیں پاکستان میں میں نے سنا ہے کہ کچھ تبلیغ والے لوگ کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں نکلنے میں انچاس کروڑ کا ثواب ہوتا ہے اور مکے میں تو سنا ہے کہ ایک لاکھ ملتا ہے بہرحال اللہ کے جہاں لاکھ ہے وہاں قرآن کا یہ بھی حکم موجود ہے کہ اللہ جتنا ثواب بڑھانا چاہے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین نسألك يا من هو هو الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جب المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباب